السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب العلم واشد اللّہ شریق اللہ واشد محمد رسول اللہ وسلم صحابی وسن بسنته الى يوم الدين وبعد اللهم انفعني بما بما علمتني وعلمني ينفعني وزدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحل من لسان يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر اتوار عقید واسطیہ کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جاتی ہے اس سے پہلے قیامت کے دن انجام پانے والے چند امور کا تذکرہ چل رہا تھا آج سے انشاءاللہ تقدیر پر ایمان جو ایمان کا بہت ہی اہم رکن ہے اس پر گفتگو ہوگی جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بیان کیا ہے کون ہے مصنف شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور کتاب کا نام ہے عقید واسطیہ اس کتاب کے اندر ان عقائد کو بیان کیا ہے جو صحابہ کا تابعین کا صلب صالحین کا ائمہ اور علماء کرام کا جو عقیدہ ہے کتاب و سنت سے جو ثابت شدہ ہے ان عقائد کو اس کتاب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے مصنف فرماتے ہیں وہ تک من الناجیہ النا جیا اہل السنت والجماع بالقدر خیر ہی و شر ہی کہ فرق ناجیہ یعنی اہل سنت الجماعت اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ کی تقدیر پر چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو اس پر فرق ناجیہ فرق ناجیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرقہ جو جہنم سے نجات پانے والا ہے چاہے شروع ہی سے اسے نجات مل جائے اور شروع ہی سے جنت کے اندر وہ فرقہ چلا جائے وہ لوگ چلے جائیں یا تو جہنم میں گئے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا تو فرق ناجیہ جہنم سے نجات پانے والا فرقہ چاہے شروع ہی سے اسے نجات مل گئی ہو یا بعد میں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی توحید پر ہو سنت پر ہو صلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر ہو لیکن اس کے یہاں حقوق العباد کی کمیاں ہیں بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے یا بڑے بڑے گناہوں کے کا ارتکاب کرتا ہے اور اللہ رب العالمین نے اس کو معاف نہیں کیا تو ایسا شخص جہنم کے اندر جائے گا لیکن چونکہ ایمان ہے اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے شرک نہیں کیا نبی کی سنت پر رہا وہ لیکن بڑے گناہ کا ارتکاب بھی ہوا اس سے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا ایسے لوگ ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر نہیں رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ایک نہ ایک دن ضرور جنت کے اندر لے کر کے آئے گا تو فرق ناجیہ اللہ کے عذاب سے جہنم سے نجات پانے والا فرقہ اہل سنت الجماعت سنت پر اجتماع قائم رہنے والا مضبوطی کے ساتھ سنت پر عمل کرنے والا ایسے فرقے کو فرق نازیہ اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے جو سلب صالحین کے عقیدے اور منحج پر ہیں ان کو اہل سنت الجماعت وہ اہل سنت الجماعت مراد نہیں ہیں جو ہمارے ملکوں کے ہیں ہمارے یہاں جو قبر پرست لوگ ہیں وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سنی مسلمان کہتے ہیں سنی مسلمان سنی مسلمان نہیں ہیں وہ کیونکہ سنی مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو ان کے یہاں بدعت اور خرافات کی بھرمار ہے ان کے یہاں شرک بھی پایا جاتا ہے قبروں کی پوجا ہوتی ہے غیروں کے نام پر نظر و نیاز ہوتا ہے غیر اللہ کے سجدے ہوتے ہیں نمازوں کے اندر بدعت اور خرافات اور بہت ساری چیزوں کے اندر بدعت اور خرافات ان کے یہاں پائی جاتی ہے تو کوئی کوئی صرف دعوے سے مسلمان نہیں ہو سکتا ہے دعوے کے ثبوت میں دلیل بھی چاہیے عمل بھی چاہیے دعویٰ تو ہر انسان جنت میں جانے کا کرتا ہے ہر انسان کی تمنا اور خواہش ہے لیکن تمنا اور خواہش اور دعوے کی بنیاد پر جنت نہیں ملے گی عمل عقیدے کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر انسان کو جنت ملے گی تو اہل سنت اور جماعت بدقسمتی سے ہمارے یہاں ان لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جو نہ سنت پر ہیں نہ جو صلب صالحین کی جماعت پہ ہیں نہ اس کی جماعت سے ان کا تعلق ہے وہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت کہتے ہیں تو اہل سنت الجماعت کا مطلب ہے سنت پر قائم رہنے والے لوگ اور جماعت سے مراد ہے حق پر اور صحابہ کی جماعت پر چلنے والے لوگ ان کی جماعت میں باقی رہنے والے لوگ ان کو اہل سنت الجماعت کہا جاتا ہے حقیقت میں تو ان کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں چاہے وہ تقدیر اچھی ہو چاہے بری ہو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا بہت ہی اہم رکن ہے اور اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے جو بھی دین اسلام کے بنیادی امور ہیں ان میں کسی بھی چیز کا انکار کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے چاہے وہ اسلام کے ارکان ہوں ایمان کے ارکان ہوں یا دین کی جو بدیہی اور بنیادی باتیں ہیں جن کے بارے میں جہالت عذر نہیں ہے ان تمام چیزوں میں کسی بھی چیز کے انکار کر دینے سے انسان جو ہے اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو تقدیر پر ایمان بھی ایمان کا اہم رکن ہے اس کے انکار کرنے سے بھی انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دو تابعی ہیں ایک کا نام یاحیہ بن عمر اور ایک ہے حمید بن عبد الرحمن الحمیری یہ دونوں بسرا کے رہنے والے ہیں بسرا شہر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسایا تھا وہاں کے رہنے والے تھے اور حسن بصیر رحمۃ اللہ علیہ بھی بسرا کے رہنے والے تھے حسن بصری کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھا معبد الجوہنی ان کے شاگردوں میں سے حسن بصری جنہیں سید الطابعین بھی کہا جاتا ہے تابعین کے سردار ان کا شاگرد معبد الجوہنی اس نے تقدیر کا انکار کر دیا اور کہا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے اللہ نے کسی کی کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے بندہ اپنے ارادے اور اختیار سے کام کرتا ہے اور جب وہ بندہ کر لیتا ہے تب اللہ رب العامین کو اس کو علم ہوتا ہے ظاہر بات ہے یہ بات کفر ہے یہ تو اس نے تقدیر کا انکار کر دیا کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے تقدیر کا مطلب کیا ہے تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العامین کو ہر چیز کا علم ہے ازل سے ہمیشہ سے اور اللہ رب العامین نے اس کو لوہے محفوظ میں لکھ دیا ہے اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تب وہ چیز ہوتی ہے اور اللہ رب الامن ہر چیز کا خالق ہے حتیٰ کہ جو ہم عمل کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ رب الامن ہے ہمارے اعمال کا اللہ نے فرمایا کہ اللہ خالق حکم وما تمل اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو اللہ ہر بامن ہر چیز کا خالق ہر چیز کا علم رکھنے والا اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا کون کیا کرے گا کب کس کی شادی ہوگی کب بچے ہوں گے کتنا اس کو مال ملے گا کتنی بیماریاں آئیں گی ساری چیزیں حتیٰ کی پتا بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر نہیں گرتا ہے نہ کسی کی موت نہ کسی کی زندگی ساری چیز ذرہ ذرہ اور دنیا کے اندر ہونے والی ہر چیز قیامت تک تمام چیزوں کا علم اللہ رب العالمین کو ہے اللہ نے اپنے علم کے مطابق یہ بندہ کیا کرنے والا ہے اس کے مطابق اللہ نے ہر ایک انسان کی تقدیر لکھ دی اس کو تقدیر کہا جاتا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا کہا کہ نہیں تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہے بندے کو ارادہ اور اختیار جو چاہے کر سکتا ہے اور جب بندہ کر لیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے نا عزب اللہ ظالم تو یہ کفر ہے اس طرح کا عقیدہ رکھنا تقدیر کا انکار ہے قرآن و حدیث کے اندر بے شمار دلائل ہیں تقدیر کے تعلق سے تو یہ دو تابعی ہیں انہوں نے جب یہ بات سنی کہ محبد الجوہنی اس طریقے کی بات کرتا ہے اور لوگ اس کے پیروکار بھی بڑھ رہے ہیں لوگ اس کی بات کو مان بھی رہے ہیں اور علم بھی حاصل کر رہے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیثیں بھی پڑھتے ہیں تو یہ دونوں مکہ گئے دونوں مکہ گئے اور کہ کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے اور ایسے آدمی کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اسلام کیا کہتا ہے حالانکہ دونوں بڑے علماء میں ہیں یحیا بن عمر بھی اور حمید بن عبد الرحمن بھی علی احمری سقا اور بڑے علماء علمامین کا شمار ہوتا تھا امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے علماء کی کتاب لکھی ہے اس کتاب کے اندر انہوں نے ان کا ان کی سیرت بیان کی ہے ان دونوں کی کتنے بڑے عالم تھے لغا کے تفسیر کے عربی زبان کے حدیث کے لیکن وہ مکہ جاتے ہیں اس مسئلے کو پوچھنے کے لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی کوئی تقدیر نہیں لکھی ہے کوئی فیصلہ نہیں کیا انہوں نے حکم نہیں لگایا سیدھے مکہ گئے دونوں اور جب مکہ پہنچے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ سے مسجد حرام سے نکل رہے تھے وہاں ان سے ملاقات ہوگی سلام کیا اس کے بعد بن عمر وہ عمر میں بڑے تھے ان کی زبان بھی بڑی سلیس تھی تو انہوں نے سوال کرنا شروع کیا اور پوچھا کہ ہمارے علاقے میں ہمارے شہر بسرا کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ لوگ علم بھی حاصل کر رہے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں حدیثیں بھی پڑھتے ہیں اور علم کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے شہروں سے عبادت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ بہت زیادہ اللہ کی بات کرنے والے بھی لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایسا ایسے بھی لوگ ہیں جو اس, یہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اس بات کا عقیدہ رکھ رہے ہیں تو کہا کہ ہاں تو انہوں نے کیا فرمایا کہا جاؤ کہہ دو کہ ابن عمر ان سے بری ہیں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں اور اگر وہ اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو اللہ ہر بلامین کچھ بھی قبول نہیں کرے گا جب تک کہ انسان کا ایمان تقدیر پر نہیں ہوگا اور پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی جو ان کے والد محترم عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے مروی ہے بخاری مسلم کے اندر کون سی حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کے پاس تشریف لائے انسان کی شکل میں مسافر کی شکل میں اور ہمارے نبی کے قریب بیٹھ گئے اور ہمارے نبی سے چند سوالات کیے اسلام کیا ہے اسلام کیا ہے پوچھا انہوں نے تو پھر ہمارے نبی نے بتایا ان کو کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور اس کے نبی پر ایمان اس کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اس پر ایمان لانا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں نماز قائم کرنا زکوٰۃ دینا روزہ رکھنا حج کرنا کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں پھر پوچھا ایمان کیا ہے تو ایمان کے بارے میں فرمایا کہ منا بلّہ و ملائے کہتے و قطبی رسلی ولیوملآخر و بالقدر خیری و شر رہی کہ اللہ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اللہ کتابوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان اور رسولوں پر ایمان یہ چھ ایمان کے ارکان ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر انہیں پوچھا احسان کیا ہے تو کہا احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بات اس طریقے سے کرو گوئے کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو اگر یہ شعور اور احساس نہ پیدا ہو تو یہ شرور دور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے پھر پوچھا قیامت کے بارے میں تمہارے بھی نے کیا فرمایا جیسے پوچھنے والے کو نہیں معلوم ہے ویسے جسے سوال کیا جا رہا اس کو بھی قیامت کے بارے میں نہیں معلوم کہ قیامت کب قائم ہوگی کیونکہ قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے نہ کسی نبی کو نہ کسی رسول کو نہ کسی فرشتے کو حتیٰ کہ اشرافی علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی حالانکہ وہی سر پھونکیں گے تب قیامت قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تب وہ سر پھونکیں گے کب اللہ حکم دے گا ان کو بھی نہیں معلوم حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں معلوم جابر رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی ہے غالباً صحیح روایت بہرحال وہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے اپنی وفات سے پانچ دن پہلے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی نہیں معلوم عیسیٰ علیہ السلام کا نام آپ نے کیوں لیا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آئیں گے دنیا کی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے آسمان سے دنیا میں آسمان میں زندہ ہوں قیامت سے پہلے دنیا کے اندر وہ آئیں گے اس لیے مانبی بھی نہیں کہ ان کو بھی نہیں معلوم ہے جو قیامت سے پہلے آئیں گے کہ قیامت کب قائم ہوگی یہ علم اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا ہے تو جیسے تم کو نہیں معلوم ہے ویسے ہمیں بھی نہیں معلوم ہے نجب یعنی الامین کو بھی نہیں معلوم ہمارے نبی کو بھی نہیں معلوم پھر انہوں نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو ہمارے نبی نے چند نشانیاں بیان کی نشانیوں کا بیان کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی کو قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم نہیں تھا اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے قرآن اللہ رب العالمین صاف فرما دیا بول انما نما علم ان لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب قائم ہوگی آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ ہی کے پاس بس اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی ہمارے ہاں جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں یا پیشین گوئیاں کرتے ہیں کہ سو سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی چھ سو سال کے بعد ختم ہو جائے گی سب جھوٹ ہے یہ سب یہ سب مکر اور جھوٹ ہے یہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے قیامت کب قائم ہوگی اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جاننے والا تو انہوں نے حدیث سنائی اور کہا جا کر ان سے بتا دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور مجھ سے بری ہیں اوت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا کیوں نہیں قبول کرے گا کیونکہ تقدیر کے انکار کرنے سے اسلام اور ایمان کے دائرے سے نکل گئے کافر کتنا بھی خرچ کر دے اللہ تعالیٰ سے قبول نہیں کرے گا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے ایمان اس کے پاس نہیں ہے لہذا تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ایمان کا اہم رکن ہے اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دیتا ہے تو اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں اس سے بری وہ لوگ مجھ سے بری ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں نہ ان لوگوں کو ہمارے دین سے کوئی تعلق وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا کوئی بھی امر اللہ قبول نہیں کرے گا نہ ان کی نماز نہ ان کا روزہ نہ ان کی حج نہ ان کی زکوٰۃ کیونکہ تقدیر کے انکار کرنے سے ایمان کے دائرے سے نکل گئے اور نیکیاں اور جو صدقات و خیرات ہیں نیک اعمال ہیں ان کے اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرطوں میں سے اللہ رب پر ایمان ہے اگر ایمان نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرے گا تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تو یہ تقدیر پر ایمان لانا کتنا اہم رکن ہے اور ایمان کے جو بھی ارکان ہیں سب اہم ہیں کسی کا بھی انکار کرنے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے آخرت پر ایمان جنت جہنم پر ایمان پلسرات پر ایمان یہ ساری چیزیں اس سے پہلے ذکر ہو چکے ہیں اسی کتاب کی شرح میں کہ ان میں کسی بھی انکار کر دینے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے کیونکہ آج اللہ پر ایمان رکھے ہیں نبی پر ایمان آپ کا ہے تو اللہ نے جو بتایا نبی نے بتایا پر حق ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اس پر ایمان لانا ضروری ہے اگر ایمان نہیں لائیں گے تو گویا کہ آپ اس کا انکار کر رہے ہیں اور انکار کرنا کفر ہوتا ہے کفر کو ہی انکار کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو اس سے تقدیر کی اہمیت معلوم ہوئی اور دوسری بات جو منہجی بات ہو یہ ہے کہ دیکھیے محبد الجوہنی حضرت حسن بصری کے شاگرد کوئی کسی کا بھی شاگرد ہو جائے اگر وہ اپنے استاد کے عقیدے اور منہج پر نہیں ہے تو اس کی شاگردے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج بہت سارے لوگ انجینئر مرزا کہتا ہے کہ میں شیخ زبے علی زئی کا شاگرد ہوں جھوٹ بولتا ہے وہ ان کا شاگرد نہیں ہے وہ کسی درس میں بیٹھ جانا یا درست کے اندر بیٹھ جانے سے کوئی کسی کے شاگرد نہیں ہو جاتا ہے بہت بڑے محدث تھے علامہ زبی الزعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا انتقال ہو چکا ہے پاکستان سے ان کا تعلق تھا بہت بڑے محدث تھے وہ بڑی ساری کتابیں ان کی ان کا درس لگتا تھا تو سینکڑوں لوگ ان کے درس میں شریک ہوتے تھے ابھی میں مدینہ گیا تھا مدینہ میں شیخ عبدالرزاق کلبت حفظ اللہ کا درس ہوتا ہے فجر کی نماز کے بعد تفسیر کا درس دیتے ہیں اور مغرب کی نماز کے بعد عقید واسطیہ کا درس دیتے جس کتاب کا میں درس دے رہا ہوں شرح کر رہا ہوں فجر میں تو آپ کو جگہ مل جائے گی لیکن مغرب کے درس میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی جب تک کہ آپ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پہلے نہیں چلے جائیں گے اب پوری پبلک سن رہی ان کا درس ہو رہا ہے اب وہ کہیں کہ میں شیخ عبد الرزاق بدر کا شاگرد ہوں میں نے ان کا درس سنا ہے اور عقیدہ اور منہج شیخ عبد الرزاق بدر کا نہ ہو تو کیا اس کو شاگرد کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا آج بہت سارے لوگ اس لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم تو فلاں کے شاگرد ہیں فلاں کے ہم نے کتاب پڑھی ہے فلاں کے دروس ہم سنتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ ان کے مطابق نہیں ہوتا ہے مناج ان کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو یہ ایک دو درس سن لینے سے کوئی انسان کسی کے شاگرد نہیں ہو جائے گا اور اگر شاگرد ہے بھی لیکن استاذ کے عقیدے پر نہیں ہے تو پھر اس کی شاگردے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا شاگردی کا کوئی حسن بصیر اللہ علیہ کے شاگرد ہے محبت الجونی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جاؤ کہہ دو ایسے لوگوں سے کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا حسن بصری کا شاگرد محبت الجوہنی کوئی فائدہ ہوا نہیں فائدہ ہوا اس طریقے سے آپ دیکھیے صحابہ کے شاگرد تھے خوارش خوارش جنہوں نے ہستے حسین ہنستے عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا ان کو شہید کیا قتل کیا اور ہست علی رضی اللہ عنہ کو قتل کیا وہ سب کے سب صحابہ کے شاگردوں میں سے بہت سارے لوگ تھے ان کے شاگردوں میں سے تھے لیکن کیا ان کے عقیدے اور پر بھی تھے صحابہ کے نہیں اس لیے شاگردی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ جامع اسلام مدینہ میں پڑھ لیجئے جو عالم اسلام کی بہت عظیم یونیورسٹی ہے جہاں پر توحید اور سنت اور منہج سلف کی ترویج و اشاعت ہوتی ہے اسی کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں سے پڑھ کر کے آپ جا پر ملک کے اندر شرک اور بدعت اور خرافات پھیلائیں بولے ہم تو مدینے سے فارغ ہیں کوئی فائدہ اس کا نہیں ہے جب تک کہ ان لوگوں کا جو عقیدہ ہے وہاں جو پڑھایا جاتا ہے جب تک وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا اس کی شاگردی سے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملتا ہے جس نے علی رضی اللہ عنہ قتل کیا تھا اس کی اس کا تذکیہ کس نے کیا تھا پتا ہے ہستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہستے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا تذکیہ کیا تھا اور جب قرآن کا قاری تھا حافظ تھا وہ بہت بڑی اچھی تلاوت تھی اس کی بہت بڑا قاری تھا قرآن کا حافظ تھا کیا نام تھا اس کا جی ملجم عبد الرحمان بن ملجم نام تھا اس کا ٹھیک ہے ہستے سات رضی امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ جو فاتح مصر ہیں جنہوں نے مصر کو فتح کیا کہا کہ مدینے سے ہست عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہا مدینے سے کوئی حافظ القاری بھیج دیجئے جو یہاں کے بچوں کو لوگوں کو سب کو قرآن سکھائے عمر رضی اللہ عنہ کس کو بھیجا تھا عبد الرحمان بن ملزم کو بھیجا تھا کہا میں اس کو ترجیح دے رہا ہوں اس کو بھیج رہا ہوں اس کے لیے کوئی جگہ بنا دو وہاں بچوں کو سب کو قرآن پڑھائے گا اور اس طریقے سے بوڑھوں کو سب کو قرآن کی تعلیم دے گا لیکن وہی شخص بعد میں صحابہ کی منہ سے نکل کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا اس نے اور جب قتل کیا اور جب اس کو سزا دی جانے لگی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک بارگی مت مارنا کہ میں مر جاؤں پہلے میری انگلیوں کاٹنا داہنے ہاتھ پھر جو ہے کوہنی سے کاٹنا پھر بغل سے کاٹنا پھر بائیں ہاتھ کو کاٹنا پھر داہنے ہاتھ کو پاؤں کو پھر بائیں پاؤں کو دھیرے دھیرے ایک ایک کرنے جتنی مجھے تکلیف ہوگی اتنی زیادہ مجھے جنت ملے گی کیونکہ میں نے کافر کو قتل کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتے ہیں ہم لوگ خوارج باللہ من ذالک جن کو نبی نے جنت کی بشارت سنائی علی رضی اللہ تعالیٰ تو خوارج بھی حضرت عثمان کے بعد جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو کافر کہتے ہیں انہوں نے ان کے خلاف خروج کیا تھا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ عبد الرحمان بن ملزم جسے عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا کہاں پر مسرق کے اندر کوئی فائدہ ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا مبشر بل جنا جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ان کو قتل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار سمجھ رہا ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں گا نا عزب اللہ من ذالک اور سب سے برا قاتل وہی ہے اللہ کے اصل کے حدیث ہے کہ جو علی رضی اللہ تعالیٰ قتل کرے گا دنیا کا سب سے برا قاتل ہوگا وہ اس نے قتل کیا علی رضی اللہ تعالیٰ کو تو اس طریقے سے کوئی کسی کا شاگرد ہو جانے سے اس کے عقیدے کا تسکیہ نہیں ہے اس کے اندر نہ اس کے منہج کا تسکیہ ہے کہ وہ آدمی صحیح صاحب نہیں یہ دیکھا جائے گا اس آدمی کا عقیدہ کیا ہے اس کا مناج کیا ہے وہ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے کیا لوگوں کے اندر پھیلا رہا یہ دیکھا جائے گا صرف شاگرد ہو جانے سے اگر اس شاگرد وہ شاگرد اگر اپنے استاذ کے عقیدے منہج پر نہیں ہے تو شاگرد دیکھے کوئی فائدہ انسان کو نہیں ملنے والا تو یہ درس ہمارے لیے مابد الجوہنی حضرت حسن بشیر رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد جی لیکن صحابہ اور تابعین کے منہج اور عقیدے سے نکل گیا اور تقدیر کا انکار کر دیا تو تقدیر کا انکار کرنا یہ کفر ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ایمان کا بہت اہم رکن ہے اس طریقے سے عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا نصیحت کرتے ہوئے کہ تم اس وقت تک لذت ایمان سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے جب تک یقین نہ کر لو کہ جو چیز تمہیں پہنچنے والی ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتی اور جو چیز تمہیں کبھی ملنے والی نہیں ہے وہ تمہیں کبھی مل نہیں سکتی کیونکہ اللہ کے سر سے میں نے حدیث سنی ہے آپ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم کہ اللہ رب نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا فقال و مقادیر مقادیر کل شعین حت تقوم آہ بعض باتوں کے اندر مقادر خلائق ہے کہ ہر چیز کی تقدیر لکھ دو جب تک کی قیامت قائم ہوگی سب کی تقدیریں تمام مخلوقات کی تقدیر کو تم لکھ دو تو پھر اس نے کیا نام ہے لکھا قلم نے لوہے محفوظ کے اندر سب کی تقدیر کو اس کے بعد پھر کیا فرمایا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مما تعلیٰ غیر رہا فلئی سمنی جو آدمی اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر مرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تقدیر پر ایمان کی وصیت کی کہ بیٹے تقدیر پر ایمان رکھنا جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اور جو تمہاری قسمت میں نہیں لکھا پوری دنیا والے مل جائیں تو بھی وہ چیز تم کو نہیں دے سکتے ہیں اللہ رب نے تقدیر لکھ دی ہے سب کی اس پر ایمان رکھنا تمہارے لیے ضروری ہے اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایمان ہوگا تو گویا کہ تم ملت اسلام پر نہیں ہو اسلام کے دائرے سے گویا کہ تم نکل چکے ہو اس طریقے سے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ ملمی بالقدر خیر و شر رہی آرق اللہ بنار جو تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر ایمان نہیں رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی سزا دے گا جہنم میں جلائے گا یہ ابن وہاب ابن ابی عاصم آجری کے واحد حدیث ہے اور امام البائی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح لغیر ہی قرار دیا ہے یعنی حدیث صحیح ہے یہ کہ جو آدمی تقدیر پر ایمان نہ رکھے اچھی بری تقدیر پر ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کیا کرے گا جہنم کے اندر داخل کرے گا ایسے ہی ایک شخص ہیں وہ ابے بن کاب کے پاس آتے ہیں صحابی رسول ہیں اور ان کے پاس حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے دل میں تقدیر کے تعلق سے کچھ شبہات ہیں آپ کچھ حدیث سنا دیں کچھ بتا دیں جس کی وجہ سے وہ سارے شبہات ہمارے ختم ہو جائیں تو بن کعب نے ان کو نصیحت کی ان کو سمجھایا کیونکہ حدیثوں ہی سے شبہات ختم ہوتے ہیں قرآن سے حدیث سے انسان کے دل کے اندر جو بھی شبہات ہیں ان تمام چیزوں کا علاج قرآن و حدیث ہے قرآن و حدیث سے سب کے شبہات ختم ہوتے ہیں تو انہوں نے بہت ساری باتیں ان کو بتائیں انہیں میں سے یہ بھی کہا کہ لو انفق تمصلا الدین زہبا ماں قبل اللہ من کہ تو امنا بالقدر کہ اگر تم اہد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو اللہ تعالیٰ تم سے قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تم تقدیر پر ایمان نہ لے کر کے آ جاؤ وہ تعلما ماں اصاب قلم یقن اختیار لی اور جب تک تمہارا اس بات پر یقین نہ ہو جائے کہ اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تم کو مل کر کے رہے گا تبھی خطا نہیں ہو سکتی وہ چیز وہ چیز کبھی ٹل نہیں سکتی ہے او ما اختہ قلم یقن لیوسیب لیوسیبت اور جو اللہ نے نہیں لکھا ہے وہ کبھی تم کو چیز مل نہیں سکتی اس کے بعد کیا فرمائے و لوم تعالیٰ حاضہ لکن تم اہرینار اگر تم اس کے علاوہ کسی اور عقیدے پر مرے تم جہنم والوں میں سے ہوگے یہ ابو داود کی روایت ہے اور حسن روایت ہے حسن درجے کی ہے کہا کہ اگر اس کے علاوہ تمہارا کوئی عقیدہ ہوگا تو تم گویا کی جہنمیوں میں سے ہوگے اہل نار میں سے ہوگے ایسے ہی پانچویں حدیث علی رضی اللہ عنہ سے ہے بہت ساری حدیث ہیں کہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ کلّمن و ابدن حتیٰ اومن بے اربا یومنا بے اربا کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو جائے گا ہو سکتا جب تک کہ چار چیزوں پر ایمان نہ لے آئے یہاں چار چیزیں بیان کی گئی ہیں اور حدیثوں میں اور وہ ساری چیزیں بیان کی گئی یہ شہد اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ جب تک یہ گواہی نہ دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں ٹھیک ہے اور وہ منو بال اور موت پر اس کا ایمان ہو وہ بل اور بعض پر اس کا ایمان بعض یعنی دوبارہ زندہ اٹھائے جانا مرنے کے بعد وہ ای امین و اور چوتھی بات کیا فرمایا نبی نے اور تقدیر پر ایمان جب تک اس پر ایمان نہیں ہوگا اس وقت تک انسان مومن نہیں مانا جائے گا انہی میں سے قدر یعنی تقدیر پر ایمان لانا بھی ہے تو ایمان مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا تقدیر پر ایمان ہو ایسے ہی جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو سن ترمزی کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے سن فرمایا کہ لائی امن و ابد الحطی امنا بالقدر خیر و شر رہی کہ کوئی بندہ اس وقت مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اچھی اور بری تقدیر پر اس کا ایمان نہ ہو حتیٰ یا علم انما اصابہ لم لی اختی ہو وہ انما اختہ لم یقن لی اسی ہُ اور جب تک کہ اس کا اس بات پر ایمان اور یقین نہ ہو علم یقین کہ جو کچھ اسے ملنے والا ہے کبھی وہ چیز اس سے رک نہیں سکتی اور جو اس کے لیے اللہ نے نہیں لکھا وہ چیز کبھی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک اس پر ایمان نہیں ہوگا کسی بندے کا وہ بندہ مومن میں شمار نہیں ہوگا اہل ایمان میں اس کا شمار نہیں ہوگا ان ساری حدیثوں کو خلاصہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان یہ ایمان کا اہم رکن ہے اگر کوئی اس کا انکار کر دے گا وہ اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا تو یہ بہت اہم چیز ہے تقدیر پر ایمان رکھنا تقدیر پر ایمان کے تعلق سے دو فرقے گمراہی کا شکار ہوئی ایک فرقہ ہے قدریہ قدریہ کہتے ہیں جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا اور یہ کون لوگ ہیں یہ معتزلہ ہیں معتزلہ کہتے ہیں عقل پرست کو وہ کہتے ہیں یہ چیز ہماری عقل کے اندر نہیں آنے والی کہ انسان کی اللہ رب بلامین نے ان کی تخلیق سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ رب الامین نے کسی کی تقدیر لکھ دیا ابھی انسان پیدا ہی نہیں ہوا اب انسان دنیا کے اندر آیا ہی نہیں اور اللہ رب اللہ اس کی تقدیر پہلے ہی لکھ دیا وہ کہتے ہیں ہماری عقل کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں سماتی ہیں اس لیے ان ساری حدیثوں کا انہوں نے انکار کر دیا تقدیر کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی ہے اسی لیے قدریہ جو تقدیر کا انکار کر دیں ایسے لوگوں کو علماء نے کافی قرار دیا کیونکہ وہ قرآن کا انکار کر رہا قرآن میں جا بجا اللہ رب نے تقدیر کا بیان کیا حدیثوں کے اندر تقدیر بیان کی گئی ہے اگر لہٰذا اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کا انکار کرتا ہے نبی کی حدیثوں کو انکار کر دیتا ہے تو یہ معتزلہ جو تھے عقل پرست آج بھی موجود ہیں جو ہر چیز کو اپنی عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں عقل میں آئے گا تو مانیں گے نہیں آئے گا تو نہیں مانیں گے گویا کہ عقل ان کی معبود ہے عقل کے مطابق چلتے ہیں خواہشات نفسانی کے مطابق چلتے ہیں عقل میں بات آ گئی مانیں گے نہیں آئے گا نہیں مانیں گے تو کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو معتضلا کہتے ہیں جو صحابہ اور صلب سالین کے منحص سے ہٹ گئے نکل گئے اعتزال کے معنی ہوتے نکل جانا الگ ہو جانا تو جو صحابہ کے منحص سے صلب صارحین کے عقیدے منحص سے نکل گئے ان کو معتزلہ کہا جاتا ہے یہ عقل کو انہوں نے سب کچھ مانا کہا جو ہماری عقل کے اندر آئے گا ہم اس کو مانیں گے اور جو نہیں آئے گا ہم اس کو نہیں مانیں اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بندہ خود اپنے اعمال کا خالق ہے اور اللہ کو کب معلوم ہوتا ہے جب بندہ کرتا ہے سب کچھ بندے کے اختیار میں ہے اللہ نے کسی کی کوئی تقدیر نہیں لکھی حالانکہ تقدیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے علم کا نام ہے اللہ کا علم کامل ہے اور اللہ رب نے ازل سحرے کے بارے میں جاننے والا ہے ہر چیز کے بارے میں کہ یہ بندہ کیا کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا اب اس کا انکار کر دینا اللہ کے علم کا انکار کر دینا ہے قرآن کا انکار کر دینا نبی کے حدیثوں کا انکار کر دینا ہے تو انہوں نے تمام چیزوں کا انکار کر دیا کہا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے بندہ خود خالق ہے اور بندہ کو مکمل اختیار حاصل ارادہ ہے لہذا تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں تو ان کو قدریہ کہا جاتا ہے جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ان کے اپوزٹ ایک لوگ کچھ لوگ پیدا ہوئے جن کو جبریہ کہا جاتا ہے جبریہ کا مطلب یہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسان مجبور ہے انسان کیا ہے مجبور ہے اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے دونوں اپوزٹ عقیدے ہیں ایک میں تقدیر کا انکار ہے دوسرے میں یہ کہ بندے کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے بندے کے پاس کچھ ارادہ نہیں ہے بندہ مجبور محد ہے بندہ جو بھی کرتا اس کام کرنے کے لیے مجبور ہے اگر وہ عبادت کرتا ہے روزہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے مجبور ہے اگر وہ جنا کرتا ہے سود کھاتا ہے رشوت کھاتا ہے چوری پیمانی کرتا اس کے لیے مجبور ہے کیونکہ اس کی تقدیر میں ہی لکھ دیا گیا ہے جیسے کوئی درخت کا پتا گر جائے اور گر جانے کے بعد وہ سوکھ جائے اور ہوا جہاں چاہے اس پتے کو لے کر کے جائے وہی معاملہ ہے ان کے ہاں کہ بندہ مجبور محض ہے بندے کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے جو بھی کچھ بھی کرتا ہے وہ سب کے سب مجبوری میں کرتا ہے جنا کرنا اس کی مجبوری ہے چوری کرنا اس کی مجبوری ہے شراب پینا اس کی مجبوری ہے یہ ایسے لوگوں کو جبریہ کہا یہ کون لوگ جامعہ ہیں لوگ اور کچھ صوفیہ بہت سارے صوفیہ ایسے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے جامعہ جنہوں نے کہا قرآن مخلوق ہے اللہ کی صفات کا انکار کیا اللہ کے ناموں کا انکار کیا ایسے لوگوں کو جہمیہ کہا جاتا ہے جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے یہ ساری باتیں اس سے پہلے آ چکی ہیں اسی کتاب کے اندر جہمیہ کے تعلق سے خلق قرآن کا جب مسئلہ آیا تھا ہست احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے دور میں کن لوگوں نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے تو امام محمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں قرآن مخلوق نہیں قرآن اللہ تعالیٰ کلام ہے اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا کلام مخلوق کیسے ہو سکتا ہے مخلوق کیسے ہو سکتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اگر مخلوق مانے تو کلام اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلا لہذا اللہ کی ذات میں بھی مخلوق کا حصہ موجود ہے یہ کفر ہے اور مخلوق جیسے کہ آپ کہتے ہیں سورج مخلوق ہے چاند مخلوق ہے ایسے کہتے ہیں قرآن بھی مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے اس کی شکل یہ ہے کہ لکھا گیا ہے اس کو دفتر میں یہ اس کی شکل ہے جیسے چاند کی شکل ہے نا سورج کی شکل ہے انسان کی شکل ہاتھ پاؤں ناخون چہرہ آنکھ سب کچھ ہے ایسے کہتے ہیں یہ مخلوق اس کی بھی شکل ہے کہ لکھا ہوا بس جب آپ مخلوق مان لیں گے اس کا مطلب یہ کہ سب بیکار ہو گیا دین ہی بیکار ہو گیا جب اللہ کا حکم نہیں مانیں گے اللہ کا کلام نہیں مانیں گے دین اور شریعت نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ سب بیکار جیسے سورج چاند ستارہ سے کیا ثابت ہوتا ہے کیا کوئی حکم ثابت ہوتا ہے روزہ نماز ثابت ہوتا ہے اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے سورج چاند ستارے سے انسان تو نہیں قرآن ثابت ہوتا ہے اللہ کے سر کے حدیث ثابت ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں قرآن مخلوق ہے بس جیسے ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی شکل ہوتی ہے ایسے اس مخلوق کی شکل یہ قرآن ہے جو دفتر میں لکھ دیا گیا بہت بڑا کفر ہے یہ اس لیے جامعہ کو بھی علماء نے کافر قرار دیا جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے اللہ کے تمام ناموں کا انکار کر دیا اللہ کی تمام صفات کا انکار کر دیا جب اللہ کا نام نہیں صفت نہیں تو گویا کہ عدم ہے وہ ہے ہی نہیں کوئی ایسی ذات دنیا کے اندر جس کا کوئی نام نہ ہو جس کی کوئی صفت نہ ہو کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق ہے کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی نام نہ ہو ایسا نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں پہ جس کا کوئی نام نہ ہر چیز حتیٰ کہ ذرے کا بھی نام ہے پتے کا بھی نام ہے سب کچھ ہے تو کہتے نہیں اللہ کا جو ہے نہ اس کے نام ہے نہ اس کی صفات ہے سب کچھ انہوں نے انکار کر دیا ایسے لوگ پیدا ہوئے شیطان دیکھے کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے کس طریقے سے لوگوں کو صحیح راستے سے بھڑکاتا ہے بڑے بڑے لوگ تھے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے ایسا نہیں تھا کہ عوام الناس میں سے تھے پڑھے لکھے لوگ تھے اسے اللہ کا شکر ادا کیجیے اگر توحید و سنت پر ہیں سلب صارن کے عقیدے منحص پر اللہ کا شکر ادا کیجیے ہم سے آپ سے بڑے عقل والے لوگ تھے لوگ بہت عقل تھی ان کے پاس ان کے سامنے بیٹھتے مناظرہ کرتے تو لوگ ہار جایا کرتے تھے اللہ ان کو اس طریقے سے ان کے پاس زبان تھی لیکن اللہ کی زبان نعمت کا غلط استعمال کیا انہوں نے تو یہ کہتے تھے جمیا یہ جبریہ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں انسان مجبور مہاد تو پھر شریعت کے اندر کیوں سزا ہے اگر بندہ مجبور ہے زنا کرنے پر اسلام کے اندر کیوں اس کو سزا رکھی گئی ہے یا اگر کوئی مجبور ہے نئے کام کرنے پر یا برے کام کرنے پر مجبور ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرے گا تو اللہ کا ظلم ہو گیا وہ اللہ ظلم کر رہا بندوں کے اوپر ایک کے بارے میں لکھا جنت جائے گا تو اپنے عمل سے جنت کے اندر چلا گیا اور ایک پر لکھا کہ وہ جہنم میں جائے گا تو اللہ نے جب لکھا تو اللہ کا ظلم ہو گیا جب اللہ ہی لکھا اس کو مجبور کر دیا تو پھر وہ جہنم گیا تو اللہ کا ظلم ہو گیا نا اس بلّہ ظالم اس لیے بندہ مجبور نہیں ہے اللہ نے تقدیر لکھی لیکن اللہ رب العامی نے ہر ایک کو اس اختیار دیا ارادہ ہے ہر ایک کے پاس ارادہ ہے آپ بیٹھے ہیں اگر آپ کا ارادہ ہو گیا نکل کر جا سکتے مجلس سے کہ نہیں جا سکتے جا سکتے ہیں کیا انسان محسوس کرتا ہے میں مجبور ہوں کوئی کام کرنے پر نہیں اللہ انسان کو عقل دیا ہے دماغ دیا ہے اچھی چیز بری چیز سوچنے کے لیے اللہ نے عقل اور دماغ دیا اللہ رب العامی نے کسی کو مجبور نہیں کیا وہ اللہ کا علم ہے کہ بندہ ایسا اس کا انجام ہوگا جیسے کوئی ممتحن استاد کسی بچے کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بچہ امتحان میں پاس ہو جائے گا یہ اس کا حالانکہ بچے ممتحن کا یہ کہنا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس نہ علم نہیں ہے اب وہ بچہ پاس ہو گیا ٹھیک ہے پاس ہو گیا وہ بچہ کیونکہ دیکھا کہ بچہ کیسا ہے یہ محنتی ہے پڑھنے والا ہے سوال کا جواب دیتا ہے اب ایک بچے کے بارے میں کہتے ہیں بچہ یہ فیل ہو جائے گا امتحان میں اب اگر وہ بچہ اس کی دیکھ کر کے وہ کہتا ہے اور وہ اگر بچہ محنت نہ کرے اور فیل ہو جائے اس میں امتحان ممتحن کا کوئی قصور ہے یا استاد کا کوئی قصور ہے اس نے کہا کہ بچہ فیل ہو جائے گا اس میں بچے کا قصور ہے جس نے کوئی محنت نہیں کیا تو اللہ رب العالمین اپنے علم کے مطابق کہ کیا ہوگا بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے وسیع ہے اللہ محدود اللہ اربلامن کا علم تو علم کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز یہ یہ بندہ ایسا کرے گا ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہونے والا آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہوگا اللہ رب العالمین کو ہر چیز معلوم ہے کہ بندے کا انجام کیا ہوگا بندہ آخر میں کیا کر لے گا کیا نہیں کرے گا اللہ کو اور چیز معلوم ہے تو اللہ نے اپنے علم کے مطابق بندوں کی تقدیر لکھی لیکن اللہ رب العالمی نے کسی کو تقدیر نہیں بتائی اگر تقدیر بتا دیتا اللہ رب العالمین تب انسان کہہ سکتا تھا کہ میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں جہنم ہی میں جاؤں گا تو پھر میں نیک عمل کیوں کروں اللہ نے کسی کو نہیں بتایا ہے کہ نہیں اس لیے انسان تقدیر کو دلیل نہیں پکڑ سکتا نیک عمل نہ کرنے کے لیے کہ انسان کہے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے بھائی ہماری تقدیر میں لکھا نماز نہ پڑھنا آپ جو ہے حج کرنے کیوں نہیں جاتے ہماری تقدیم میں لکھا حج نہ کرنا کیسے تجھے معلوم اللہ تیری تقدیم میں لکھا تو نماز نہیں پڑے گا کہ اللہ نے بتایا تجھے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے تیری تقدیم میں لکھا کہ تو نماز بھی پڑھے گا حج کرنے بھی جائے گا جب بیمار ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ بے تقدیم میں لکھا میں بیمار ہی رہوں گا علاج نہیں کراؤں گا جاتا نا علاج کرانے کے لیے پیسہ لیتا نا سب سے ادھار لیتا قرض لیتا اچھے سے ڈاکٹر کے پاس جاتا علاج کرانے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ میری تقدیر میں بیماری لکھی ہوئی ہے شادی کیا اولاد نہیں ہو رہی ہے علاج کراتا ہے کہ نہیں کراتا علاج اولاد کے لیے کہ اولاد نہیں ہو رہی ہے علاج کرا ڈاکٹر کے ایک سے ڈاکٹر کے پاس حکیم کے پاس جائے گا کہ بھئی اولاد نہیں ہو دس سال ہو گیا شادی پر کوئی آپ علاج کیجیے اس کے لیے خوب محنت کرے گا لیکن دین کے لیے آدمی اس کو کبھی حجت بنا لیتا ہے کہ میری تقدیر کے اندر نماز نہ پڑھنا ہے لکھا ہے نوز بلّہ نہیں اللہ نے کسی کو تقدیر نہیں بتایا ہے آپ کی ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے ایک انسان فقیر ہے ہے کہ ہماری تقدیر میں فقر و فاقہ ہی لکھا نہیں انسان محنت کرتا ہے نوکری پڑھائی کرتا ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے پڑھتا رہتا ہے ستر سال کا ہو گیا پڑھتا رہتا ہے کہ نہیں دنیا کا علم حاصل کرتا ہے دین کا بھی علم حاصل کرتا ہے ابھی میں گیا کیا نام ہے مدینہ میں تو تہتر سال کے سعودی بھی کلاس میں آتے پڑھنے کے لیے تہتر سال کا ایک سعودی ہے مدی مسجد نبوی کے اندر کلیے کے اندر باقاعدہ یہ عبد المجید صاحب کے صاحبزاد معاذ نے بتایا کہ ہمارے کلاس میٹ میں ایک سعودی جس کی عمر تہتر سال کی ہے اور پابندی سے آتا ہے بچوں کی شادیاں کر دیا بچوں کی شادیاں ہو گئی اب کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے ڈیلی فجر کی نماز خود ڈرائیونگ کر کے گاڑی آتا ہے اور درس میں حاضر ہوتا ہے آج تک کبھی غیر حاضر نہیں ہو تہتر سال اس کی عمر ہے کتنی عمر ہے اس کی تہتر سال سیونٹی تھری پڑھنے کے لیے آتا ہے جی ہاں تو انسان علم حاصل کرتا ہے بالکل کرنا چاہیے دنیا کا علم انسان حاصل کرتا ہے اس کے لیے کہاں کہا جاتا ہے ساٹھ سال کی عمر لیکن پھر بھی جو ہے علم حاصل کرتا ہے اور جو ہے کورسز کرتا تاکہ ہمارا رتبہ بڑھ جائے ہمارا پوسٹ بڑھ جائے کرتا کہ نہیں کرتا پروموشن ہو جائے ہمارا کرنا چاہیے عیب کی بات نہیں ہے کرنا چاہیے انسان کو تو دین کے معاملے میں بھی انسان کبھی تقدیر کو حجت نہیں بنا سکتا کہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے اللہ رب العالمین نے تقدیر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن دم رکھے اچھی امید رکھے اور اس کی بنیاد پر انسان تلاش کرے علم کو حاصل کرے اس کے لیے محنت کرے یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے اور جب آپ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس راستے کو مہیا کرے گا انسان جس راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور اگر انسان محنت نہیں کرنا چاہتا تو انسان خود اس کا ذمہ دار ہے کیونکہ انسان کو اللہ نے عقل دیا دماغ دیا سوچ سکتا ہے وہ ہمارے لیے کیا نقصان دے آگ پکڑے گا ہاتھ میں تو جانتا ہے کہ جلا دے گی آگ اب وہ پکڑ پکڑتا وہ خود اس کا ذمہ دار ہے یہ نہیں کہتا میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کو کیسے معلوم کسی تقدیر میں لکھا ہے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اس کی تقدیر میں نہیں لکھا ہے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے اس کو مالدار لکھا ہے یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ نے اس کو عالم لکھا ہے یہ کیوں نہیں سوچتا اللہ نے اس کو جنتی لکھا ہے پھر جنت کیا مال کرے وہ یہ کیوں نہیں سوچتا اللہ اس کو صاحب اولاد لکھا ہے جس کے لیے کوشش اور محنت کرے تو اس طریقے سے آپ دیکھیے کہ تقدیر کا بہانہ بنا کر کے انسان نیکی سے نہیں رک سکتا نہ دنیا کے کسی کام سے رک سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین کا راز ہے یہ اللہ رب العالمین نے تقدیر کسی کو نہیں بتائی کہ آپ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے اگر تقدیر معلوم ہو جاتی ہم کو تب انسان انسان کو معلوم ہوتا بعد میں ایکسیڈنٹ سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہمارا ہونے والا اگر معلوم ہو جائے کوئی جائے گا گاڑی چلانے کے لیے نہیں جائے گا گھر میں بیٹھے رہیں گے کہ آج ہمارا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے لیکن کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہونے کے بعد انسان کو معلوم پڑتا ہے کہ ہاں ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا کہتا کاش نہ آیا ہوتا تب اچھا رہتا ہمارے لیے اللہ نے نہیں بتایا اس کو کہ ایکسیڈنٹ ہوگا کہ کیا ہوگا نہیں اس کو کچھ معلوم ہے انسان اس کے بارے میں جاہل ہے تقدیر کے بارے میں کوئی علم نہیں انسان کے پاس تو اللہ رب اللہ نے تقدیر بنائی لیکن اللہ نے کسی کو مجبور نہیں بنایا اللہ نے عقل بھی دیا اسے جو آدمی عقل والا نہیں ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو امتحان لے گا کیونکہ اللہ عدل والا ہے اللہ عدل انصاف والا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہے گا آگ میں کود جاؤ اگر وہ کود گئے آگ میں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا کہ اللہ کی بات کو مان لیا اللہ نے کہا نا ابلیس سے سجدہ کرو آدم کا انکار کر دیا اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا رحمت سے اللہ نے اس کو جو ہے دور کر دیا تو اللہ کہے گا آگ میں کودو اگر وہ کود گئے اللہ اسی آگ کو ان کے لیے جنت بنا دے گا گلو گلزار بنا دے گا جیسے اللہ رب العالمین حسب ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلو گلزار بنا دیا لیکن وہ کہے گا نہیں میں آگ میں نہیں کودوں گا یہ آگ میں جلا دے گی میں کیوں کودوں اللہ کی بات کا انکار کر دے گا تو اللہ کہے گا دنیا کے اندر بھی اگر تیرے پاس عقل ہوتی اور میری ہدایت آتی دین آتا تو وہاں بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے میرے دین پر میرے دین کو نہیں قبول کرتا نبیوں پر ایمان نہیں لاتا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی میں داخل کر دے گا اس کا امتحان لیا جائے گا قیامت کے دن ایسے لوگوں کا اللہ عدل انصاف والا اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے ان کا امتحان لے گا امتحان لینے میں جو کامیاب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنم داخل کر دے گا ابلیس سبھی تو یہ کہا تھا نا کہ میں تو کیوں آدم کا سجدہ کروں آدم تو مٹی سے بنے ہیں اس نے اپنا عقل استعمال کیا پیاس کیا اپنی عقل استعمال کیا کہا کہ میرے پاس میں تو آگ سے بنا ہوں آگ اوپر جاتی ہے آدم مٹی سے بنے ہیں کیوں میں ان کا سجدہ کروں میں ان سے بہتر ہوں تو اللہ فرمائے گا ان لوگوں سے کہ دنیا میں بھی تمہارے پاس اگر دین آتا شریعت آتی تو اپنے عقل کو استعمال کرتے اور دین نہیں قبول کرتے اور وہاں اپنی عقل کو معیار بناتے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا تو اللہ عدل والا لہٰذا اگر کسی کے پاس عقل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست جہنم میں داخل نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ حالانکہ معلوم ہے لیکن اللہ حجت قائم کرنے کے لیے اللہ ابراہین اس کا امتحان لے گا تو اللہ نے عقل دی ہم کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے ہمارے لیے نقصان دہ کیا ہے ہمارے لیے اچھی چیز کیا ہے بری چیز کیا ہے ہم اس کو جان سکتے ہیں اس لیے کوئی بندہ مجبور نہیں ہے اللہ رب العالمین انسان کو عقل دی ہے اور عقل کو اللہ نے یہ سوجھ بوجھ دی ہے کہ وہ اچھی بری چیز میں فیصلہ کر لیتی ہے اچھی بری تقدیر کا مطلب کیا ہے اچھی بری تقدیر کا مطلب انسان کے لحاظ سے ہے کہ انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ورنہ تقدیر کسی کی بری نہیں ہے تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ کا فیصلہ ہے اور فیصلہ اور علم برا نہیں ہوتا جیسے جج کر کوئی فیصلہ کرتا ہے مثال سمجھنے کے لیے تو دو لوگ ہیں ایک کے لیے جج فیصلہ کرتا ہے اس کو باعزت بری کر دیتا ہے ایک کو جیل میں ڈال دیتا ہے تو کیا وہ اس کا فیصلہ غلط ہے نہیں اس کا فیصلہ صحیح کیونکہ اسی کا مستحق ہے وہ دو لوگ کیس لڑتے ہیں زمین کا جھگڑا ہوتا نا ہمارے یہاں کتنا جھگڑا زمین کا مال کا بہت جھگڑا ہے اب گواہوں اور اس طریقے سے دلائل کی بنیاد پر جج فیصلہ کرتا ہے کہ بھی اصل زمین کا اصلی مالک یہ ہے اب ایک آدمی کہتا ہے تم اصلی مالک نہیں ہو اب وہ جس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ اصلی مالک نہیں ہے اس کو اپنے لیے برا سمجھتا ہے اور جس کے لیے فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری زمین ہے اور اس کو قبضہ دیا جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے لیے اچھا فیصلہ ہوا تو فیصلہ فی نفس غلط نہیں ہے علم غلط نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا علم ہے یہ اب انسان کو موت لاحق ہوتی ہے کہتا ہے یہ بری چیز ہو گئی بیماری آ گئی بری چیز ہو گئی تو یہ جو اچھی بری ہے انسان کو جو چیز حاصل ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اچھی بری ہے ورنہ تقدیر کے لحاظ سے اللہ کے علم کے لحاظ سے فیصلے کے لحاظ سے کوئی اچھی ساری چیزیں اچھی ہیں کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کیونکہ وہ اسی کا مستحق ہے اگر سارے بچوں کو پاس کر دیا جائے تو کیا کوئی محنت کرے گا جو بچہ محنت نہ کرے اور امتحان میں فیل ہو جائے وہ اسی کا مستحق ہے اس کو فیل کر دیا جائے ورنہ سارے علم جو تعلیم کا جو لیول ہے سب گر جائے گا کون محنت کرے گا سب کو پاس ہونا ہے سب جائیں گے انجینئر بنیں گے سب ڈاکٹر بنیں گے کوئی امتحان نہیں کچھ نہیں تو کوئی لیول نہیں جائے گا سب چوپٹ ہو جائے گا سب تباہ و برباد ہو جائے گا تو اسی کا مستحق ہے وہ تو یہ جو اچھی بری ہے اچھی بری کا مطلب نہیں تقدیر اچھی بری یہ جو انسان کے ساتھ جو چیز واقع ہوتی ہے اس کے لحاظ سے اگر وہ اس کے ملائمت رکھتی ہے اس کے مناسب تو کہتا ہمارے لیے اچھی چیز ہے اگر اس کے مخالف ہو گئی اس کو بری لگ رہی تو کہتا ہمارے لیے بری تقدیر ہوگی حالانکہ تقدیر بری نہیں ہے وہ چونکہ اسی کا مستحق تھا اللہ نے اس کے لیے اسی کو بنایا اور کبھی کبھی اس کے اندر انسان کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے حکمتیں ہوتی ہیں اگر بیماری نہیں ہوگی تو کون اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا بیماری کے بعد انسان صحت کی قیمت کو جانتا ہے فقر و فاقہ کے بعد انسان مالداری کی اہمیت کو سمجھتا ہے ہے کہ نہیں تو اس طریقے سے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں آزمائش کے لیے بھی ہوتی ہیں اللہ کی بڑی حکمتیں ان کے ساتھ میں تو اس لیے تقدیر یہ بہت اہم چیز ہے اور یہ اس پر ایمان لانا ہر بندے کے لیے واجب اور ضروری ہے ایمان کے ارکان میں سے ہے اگر انسان بندے کا تقدیر پر ایمان ہے تو انسان کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہوتا ہے آپ دیکھیے خودکشیاں کن کے یہاں ہوتی ہیں جو اللہ پر اور تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے وہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اس لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے یہاں خودکشی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے محنت کی اللہ نے تقدیر میں لکھا تھا جو ہمارے ساتھ ہوا اللہ بہتر جاننے والا ہو سکتا ہے اسی کے اندر خیر ہو اللہ نے کیا فرمایا وہ آسان تک روشن ہوا وہ خیر الرقم ہو سکتا ہے جسے تم اچھی سمجھ رہے ہو وہی چیز تمہارے لیے بری ہو جسے تم برا سمجھتے ہو تمہارے لیے اچھا ہو ہم نہیں جانتے ہم نہیں جانتے اللہ نے آپ کو کوئی چیز دے دی ہوتا اسی کے اندر مسلحت ہو آپ نے مانگا اللہ نہیں دیا نہ دینے میں آپ کے لیے مسلحت ہے اسی میں آپ کے لیے خیر ہے لیکن انسان کیا سمجھتا ہے اس کو برا سمجھتا ہے نوکری آپ کہیں لگی تھی چھوٹ گئی آپ کو اب انسان اس کو برا سمجھتا ہے ہو سکتا ہے اسی کے اندر آپ کے لیے بھلائی ہو اس سے بہتر آپ کو نوکری ملنے والی ہو یا وہاں پر رہنے سے آپ کے لیے اور کوئی مصیبت آ سکتی تھی آپ نہیں جانتے ہمارے پاس علم نہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے تو اس لیے کبھی بھی انسان کو جس کا تقدیر پر ایمان نہیں ہوگا ایسا انسان اگر کوئی کام کرتا محنت کرتا ہے اور اس کو فائدہ نہیں ملا تجارت کیا خسارہ ہو گیا نقصان ہو گیا خودکشی کر لیتا ہے انسان لیکن جو ایمان والا ہوگا تقدیر پر وہ خودکشی نہیں کرے گا کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ذمہ داری تھی محنت کر رہا ہم نے محنت کیا اللہ نہیں دیا اللہ بہتر جاننے والا ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے خیر ہو ہو سکتا ہے اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہو اس لیے انسان خودکشی نہیں کرتا اس لیے جو اللہ پر ایمان نہیں رہتے آپ یورپ میں دیکھیے ان لوگوں جو کیا نام ہے کافر ہیں مشرق ہیں ان کے یہاں خودکشیاں ہوتی ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کے یہاں اور تقدیر پر ایمان رکھنے والے ایسے لوگوں کے یہاں اگر ہوتا بھی ہے تو بہت اس کا تناسب بہت کم ہے آج یہ چیزیں سننے میں آتی ہیں کہ مسلمان نے بھی خودکشی کر لی فلاں نے خودکشی کر لی حالانکہ پہلے زمانے میں چیزیں نہیں ہوتی تھیں کیونکہ تقدیر پر ایمان انسان کو اس چیز سے بات رکھتی ہے کہ تقدیر پر جب ایمان ہے تو خلاص ہم نے جو محنت کرنا تھا کیا اب اللہ ہر ملامین کے اختیار میں جو تھا اللہ نے کیا ہمارے ساتھ انسان اس فیصلے پر حاضر رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انسان اتراتا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے وہ تکبر نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس اتنی مال اتنا دولت اتنی دولت آ گئی اتنا مال آ گیا تو انسان تکبر میں آ جاتا ہے اگر تقدیر پر ایمان ہے تو سمجھتا ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمیں دیا اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا تھا اللہ کی طرف سے یہ اللہ تعالیٰ حقیقی منعم ہے اللہ حقیقت میں دینے والا ہم نے صرف محنت کیا اللہ نے دے دیا انسان کبھی محنت کرتا نہیں کامیاب ہوتا کتنے لوگ شادی شدہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں پڑھے لکھے ان کے پاس مال نہیں ہے تو دینے والا حقیقت میں اللہ رب العالمین ہے تو انسان اگر تقدیر پر ایمان رکھتا ہے تو اس صورت میں انسان اس چیز سے بچ جاتا ہے اور وہ تکبر سے بچ جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری نعمتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں تو یہ تقدیر پر جو ایمان کے فوائد ہیں ان میں سے فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا اس کے بغیر انسان کا جو ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا مومن ہی نہیں ہوگا جب تک انسان اس پر ایمان نہیں لائے گا اور تقدیر پر ایمان ربیت میں شامل ہے یہ لہذا اللہ رب العامن کو رب ماننے میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے یہ ربوبیت کے اندر یہ چیز روحیت میں نہیں آتی ہے چیز ربوبیت کے اندر آتی ہے کہ اللہ رب ہے تو رب کے اندر یہ چیز آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کی تقدیر کا لکھنے والا ہے اللہ رب العالمین سب کو دینے والا ہے تو یہ ربوبیت پر ایمان میں چیز شامل ہے اگر کوئی اس پر ایمان نہیں رکھتا ہے تو گویا کہ اس کی اللہ کی ربوبیت میں اس کے نقص اور کمی پائی جاتی ہے تو یہ تقدیر پر ایمان بہت اہم ایمان ہے اس لیے علماء نے اس کو بیان کیا ہے اور اس کے بغیر انسان کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں بدعملی سے بچائے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اور ہمارے اندر عقیدے توحید اور ایمان کو پختگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے ہمیں رب العالمین ایمان کے تقدیر پر ایمان کے بہت سارے درجات ہیں مراتب ہیں انشاءاللہ شاء آگے درس میں وہ ساری چیزیں آئیں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کے فات فرمائے اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکی پر قائم رکھے امین و صلابینہ محمد والا علیہ و اجمعین